بھیا فون کبھی اور بہت کچھ تو ہم ویسے معاف کر دیتے ہیں آخر اللہ الناس بما سبور اگر ہم معاف نہ کریں بلکہ فوراً مواخذہ کریں فوراً پکڑیں کسی نے گھر میں گناہ کیا وہیں عذاب پہنچ گیا کسی نے دکان میں کیا وہیں پکڑا گئی کسی نے کارخانے میں کسی نے آفس میں اسی وقت فیصلہ ہو جائے اگر ایسا نظام ہوتا رہے ہوتا رہے ماترہ تالا ظہر ہامند تو آپ دیکھیں گے روئے زمین سے کوئی جاندار باقی نہیں بچے گا چند ہفتوں میں ختم بھیا کو ان کثیر تو بہت کچھ ہم معاف کرتے رہے یہ قرآن ہے ایک ایک جملہ شفقت اور رحمت پر مبنی ہے ہمارے دکھوں اور ہمارے تکلیفوں کا جس قدر ہمارے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ آرام حاصل کریں ہمیں خود اپنی فکر نہیں ہے فرما رہے ہیں میرے بندو تمہارے ان دکھوں تکلیفوں مصیبتوں کی جو وجہ ہے وہ تمہارے اعمال ہیں پھر ان اعمال کو ہم کچھ معاف کر دیتے ہیں اگر ہم معاف نہ کریں انہیں مہلت نہ دیں فوراً ہم مواخذہ کریں تو صفایا ہو جائے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ تو میرے اللہ رحیم ہے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اسی چیز کے لیے نہیں ہے کہ ہم ایمان سیکھیں ہم اعمال سیکھیں اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچے کو ہم درجے کے پاس رکھیں رکھیں گے سال دو سال آپ کی مہربانی ہوگی اس کو کام سکھا دیں اس طرح کوئی کام بھی ہے خواہ وہ حقیر ہو خواہ وہ اچھا ہو تو ہم بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں کہ یہ پڑھتا نہیں ہے مثلاً اس کو آپ مکینک بناتے ہیں اس کو کھڑی ساز بناتے ہیں تو ان ان کاموں کے سیکھنے کے لیے ہم خود فکر کرتے ہیں اور بچوں کو بھیجتے ہیں وقت لگاتے ہیں ان کی ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تب سیکھے گا کہ وقت دے لیکن کتنے ہیں جو ایمان سیکھنے کے لیے بچوں کو لے آئیں کہ ان کو ایمان سیکھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال اپنے صحابہ کو ایمان سکھلایا اعمال سکھلایا تو بچہ ان چیزوں کو سمجھو ان چیزوں کو سمجھو ہمارے سمجھنے کے قابل یہ چیزیں ہیں تو اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال کے اعمال ہی کی وجہ ہے کہ تم پر گولیاں برش رہی ہیں قتل و غارت ہو رہی ہے بجلی بند پانی بند اللہ اللہ اللہ اللہ کبھی پانی کی بہتات کبھی پانی کی قلت مہنگائی یہ ساری چیزیں تمہارے اعمال ہیں تو اس کا علاج کیا ہے میرے اللہ نے فرمایا علاج اس کا بالکل آسان بالکل آسان یا آمنوا اے ایمان والو اذکر اللہ ذکر کثیرا تم اللہ کا ذکر کرتے رہو ذکر کثیر سب کے ہوں ہوں وہ اصیلا اور صبح شام تسبیحات بھی کرو ذکر اللہ کثیر کرو تسبیحات کی تعداد رکھو ذکر اللہ کثیر کرو سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ اور پھر اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اے اللہ ہمیں ذکر عطا فرما دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو دیکھا اے اللہ میرا دل میرا دل میدان ہو ہو جائے ہو میدان کس کو کہتے ہیں جہاں نہ دیوار ہو نہ کمرہ ہو نہ درخت ہو چٹل بالکل شفاف زمین کا حصہ اے اللہ میرا دل بھی تمام چیزوں سے خالی خلی شفاف ہو جائے صرف ایک ہی چیز ہو ہو تو غیر سے بالکل ہی اٹھ غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر جی سب کہو اللہ اللہ اللہ اللہ تو فرمایا ایمان والو میں اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر کثیر سب بے ہو بکر تو سیلا صبح شام تصویر بھی کرو اب کیا ہوگا تمہارے ذمہ ہے میں اللہ کا ذکر کروں میرے ذمہ ہے علیکم میں اللہ تم پر رحمت کی بارش برساؤں کتح میرے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے ظلمات میں اللہ تمہیں ظلمات سے تاریکیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے نکال کے روشنی کی طرف اطمینان کی طرف امن کی طرف میں لے آؤں بدامنی ذکر اللہ کی کثرت پر مہنگائی ذکر اللہ کی کثرت کو پٹرول کا فقدان ذکر اللہ کی کثرت پر بجلی کا بحران ذکر اللہ کی کثرت کرو یہ قرآن ہے میں اسباب پیدا کروں گا اللہ پاک کے حبیب نے صحابہ کو یہی چیز دی تھی تو ان کے پاس دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی تھی قدموں میں طاقتیں ٹوٹ ٹوٹ کے جواہر اور موتی گرتے تھے پاؤں میں لیکن جس چیز پر محنت کیا وہ یہ تھی ضرور اللہ تھا آج ہمارا اس سے اعتقاد ہی اٹھ گیا ہے پچھلے دنوں میں شاید آپ نے اخبار میں پڑھا ہو کسی تقریب میں صوبائی وزیر تھے تو کسی نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ وقت تو وہ بگڑ گیا اس نے کہا کہ اب اللہ حکمر کا زمانہ نہیں ہے آ جایا ہے دیکھو یہ تمہارے حکمران ہیں ملک کے ارباب حل و پشاد ہیں جن کی اختیارات ہیں ملک کا نہ ہو آج اللہ اکبر کا زمانہ نہیں ہے آج ٹیکنالوجی سائنس اور ان چیزوں کا زمانہ ہے اب بتاؤ تو ایک وکیل کھڑا ہو گیا اس نے کہا کلف بولا مجھے یاد نہیں اپنی اصلاح کرو بات بند کرو اس نے پھر سنا ہی کو سب تو لکھا ہوا تھا کہ یہ تقریب ناخوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئے یہ ہمارے حکمران جن کو اللہ اکبر سے چڑھے اب ایک ملک کیسے چلے گی ہم بالکل برعکس جا رہے ہیں ہمارے راستہ جو تھا اس کی الٹ میں جا رہے ہیں تو گریں گے ہم ابھی اور گریں گے ابھی اور مار پڑے گی اللہ ہم سب کو بچائے تو مرد کر رہا ہوں میرے اللہ نے فرمایا تم ذکر اللہ کی کثرت کرو میں تم پر رحمت کی بارش برساؤں گا میرے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے میں تمہیں ظلمات سے تاریخوں سے پریشانیوں سے نکال کے میں تمہیں سکھ اور سکون عطا کروں اللہ کے وعدے سچے جو کہ جھوٹے ان نواد اللہ حق یقین کرو میں اللہ کے وعدے سچے ہیں ان اللہ حق یقین کرو میں اللہ کے وعدے سچے ہیں ان اللہ یخلف المیاد میں اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا من اللہ ہے تیلا اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی اس وقت بھی آپ کو اذیت پہنچاتے تھے زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی اللہ پاک ان کو تسلی دیتے تھے اللہ پاک ان کو تسلی دیتے تھے آج بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو تسلی دیتے ہیں میرے بندوں تم کام کرتے رہو تم ذکر پر محنت کرو جو ایسے ویسے ہیں میں جانو وہ جانے تم اپنا کام کرو سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ اللہ اکبر کبیرہ تو میرے اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے حالات بدل دیں گے ذکر کی برکت سے ہمارے حالات بدل دیں گے اسباب بنائیں گے اسباب جب آدمی ذکر کرے گا اللہ پاک اسباب بنا دیں گے پر میں یا ایو الذین آمن ہو اے ایمان والو اذا لقیتم تم جب تمہارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو انسان کا دشمن انسان انسان کا دشمن شیطان انسان کا دشمن نفس جب تمہارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو دو کام کرو ہو تو ایک تو تم سنت کی اتباع پہ ڈٹ جاؤ مقابلہ کرو <coughs> نمبر دو وز کر اللہ کثیرہ میں اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر لال نقو تم پوری توقع رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ ایک تو سنت کی اتباع کرو اور ڈٹ جاؤ نمبر دو ذکر اللہ کی کثرت کرو اور پھر فرمایا پوری توقع رکھو کہ میں اللہ تمہیں کامیاب کر دوں گا تم کامیاب ہو جاؤ گے تو اب ہمارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے ذکر اللہ ہے ذکر اللہ ذکر اللہ کی برکت سے پھر اللہ پاک ہمیں دوسری چیزیں عطا فرمائیں گے ذکر ابتدا ہے ذکر بیج ہے ذکر تمام نیکیوں کی بیج ہے قرآن میں ہے ضرب اللہ مثلاً کرطن پی وطن طی وطن کشجرتن پی وطن اصل وحا صابت و فروحاف میرے بندو میں آپ کو ذکر اللہ کی مثال پیش کرتا ہوں بڑی سننے والی بات ہے اور قرآن ہے اے میرے بندو میں آپ کو ذکر اللہ کی مثال پیش کرتا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت جس کی جڑیں تحت سرا تک جس کی شاخیں آسمان تک ہوں اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہوں پوری کائنات میں پھیلی پھیلی ہوئی ہوں اور وہ درخت ایسا توتی کل ہر وقت ہر وقت ہر وقت وہ ذکر والوں کو پھل دے رہا ہے کل کل لحین کل لحین ہر وقت ہر وقت رب اللہ مثال میں اللہ مثالیں پیش کرتا ہوں اس لیے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو غور کرو تو اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے ذکر اللہ ذکر اللہ ایک درخت ہے اس کی جڑیں تحت سرا تک بڑے سے بڑے طوفان گہرے سے گہرا سمندر سمجھے ہمارے اس درخت کی شاخوں تک جڑوں تک نہیں پہنچ سکتا اس کو نہیں اکھڑ سکتا نمرود کیا ہے قارون کیا ہے فرعون کیا ہے یہ تو ہمارے ہمارے ابابیل کے سامنے کچوما نکل گیا ان کا ایک مچھر نے ان کا کام تمام کر دیا ایک مچھر نے ان کا کام تمام کر دیا یہ کیا ہے ذکر اللہ کا درخت ایسا مضبوط ہے کہ دنیا کی جیسی آندھیاں آئیں جیسی ہی طوفان آئیں جیسی ہی گندگیوں کے سمندر گہرے سے گہرے چلے ان کی جڑوں تک نہیں پہنچ سکتے یہ درخت قائم دائم رہے گا پھر اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں سمجھے فضا کی گناہوں کی گندگیاں آلودگیاں سیاہیاں اس کو متاثر نہیں کر سکتی یہ سدا بہار رہے گا عام طور پہ موسم کی تبدیلیوں سے پودے درخت مرجھا جاتے ہیں سمجھے کہتے ہیں کہ <clears throat> خزاں کا موسم ہے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ایٹم بم کا تجربہ کیا ہے اس کی تابکاری سے یہاں کے باغات اور پھلوں اور کھیتوں پر اثر پڑا ہے لیکن ہمارے جو ذکر اللہ کا درخت ہے یہ اتنا اونچا ہے کہ یہاں پر یہاں تک اعمال کی گندگیاں اور بدعقیدگیاں اور قسم و قسم کی بغاوتیں اور شرارتیں ہمارے اس سدا بہار درخت کو مرجھا نہیں سکتی تباہ نہیں کر سکتی گرا نہیں سکتی یہ اتنا سرسبد و شاداب رہے گا توتی و بلا خاطر ہر وقت ہر وقت ہر وقت یہ اپنے ذکر کرنے والے کو درخت دیتا رہتا ہے پھل دیتا رہتا ہے پھل کیا اس کی تفسیریں بہت سی لکھی ہیں میرے کثیر والے نے بھی حل کیا ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ ذکر کرنے والوں کو آمار کا پھل ملتا ہے کبھی تہجد کا شوق کبھی توبہ کی فکر کبھی نظروں کی حفاظت کی فکر کبھی دل کی حفاظت کی فکر کبھی آخرت کی فکر کبھی عمرے کا شوق کبھی حج کا بل کبھی علم کا شوق کبھی تجوید کا شوق کبھی اصلاح کا شوق کبھی اللہ والے کی صحبت اور اللہ والے کے رابطے کا شوق ذکر اللہ کی برکات اور ذکر اللہ کی یہ ثمرات ہیں سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ اس ایک ہی نقطے کو لے لو کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو اس کے ساتھ ایک یہ میں فقیر کا کہنا مان لو کہ ذکر اللہ کسی اللہ والے سے جو خود کرو ٹھیک ہے فائدہ ہوگا اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں رابطے میں رہ کر اس کے سینوں سے لیا ہے اور پھر اس کی تم پابندی کرو پھر دیکھو اس کا اثر و نفوذ دیکھو اور پھر اس کی تاثیر دیکھو سمجھے تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارا حل تمہارا نجات تمہاری نجات اس میں ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو ذکر ذکر ذکر ذکر اب ذرا طریقہ بھی سیکھ لو اس کے تین چار طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر گھڑی ہر آم یہ رکھو دھیان کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ صرف نیت رکھو کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ نیت رکھو دل کرے نہ کرے دل مانے نہ مانے دل کہے نہ کہے لیکن دل میں نیت رکھو کہ میرا دل کر رہا ہے میرا دل کر رہا لے دل بر دل وچ دیرے دل بر اللہ نے دل میں دیرے لگا دیے ہیں لیکن تو دیکھ نہیں سکتا تیرے دیکھنے میں ہیر پھیر ہے تو اگر کوشش کرے تو تو اس کو محسوس کر لے گا یو دل ہے محراب مسلح یو دل ہے تور تجلا یو دل ہے عرش معلہ ہے دل بر اسنو نیڑے تل دیکھن دے وچ پھیرے یہ دل محراب بھی ہے مسلح بھی ہے یہ دل محراب بھی ہے مسلح بھی ہے تو اگر مسجد کے محراب اور مسلم میں امامت کرا رہا ہو اور تیرا دل دکان میں ہو تیرا دل بازار میں ہو تیرا دل اپنے کاروبار میں ہو بتا تو محراب مسلح میں ہے یا بازار میں ہے تو اگر دکان کی چوکی پر ہے صدارت کی کرسی پر ہے وزارت کی مسرت پر ہے لیکن تیرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے تیرے دل میں اللہ ہے بتاؤ اب تو میرا مسلح مسلم ہو یا کرسی پر ہو سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ ہمارے بشائق فرماتے ہیں کہ ذاکر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دنیا کا کاروبار چھوڑ دے دنیا کا کاروبار دوسرے عام لوگوں سے یہ زیادہ کرے ذاکر کے لیے جائز نہیں ہے کہ کالج چھوڑ دے عام طلبا سے یہ کالج کی پڑھائی میں زیادہ محنت کرے سمجھے ذاکر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ گھروں اپنے بیوی بچوں کا خیال چھوڑ دے اور کہ میں بڑا صوفی صافی ذاکر شاہ ہو گیا ہوں بلکہ عام لوگوں سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو ذکر کی کیسی برکات ہے پہلے اس کے درمیانے درجے کے نمبر آتے تھے اب آلات میں پہلے اس کا کاروبار ہم دیکھتے تھے کمزور سطح دن بدن کاروبار بڑھ رہا ہے تو ذکر کا مقصد یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو دل اللہ سے جڑا ہوا ہو دل میں اللہ کے حبیب کی عظمت ہو سنت کی عظمت ہو یہ ذکر اللہ ہے باتوں کو سمجھو <coughs> تو بات کر رہا ہوں کہ ہماری نجات کس میں ہے ذکر اللہ ذکر اللہ کے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر گھڑی ہر آن یہ رکھو دھیان کے دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ اس کے لیے اس کے لیے نہ تہارت شرط ہے نہ فراغت شرط ہے نہ تہارت شرط ہے نہ فراغت شرط ہے بدن پاک ہے پری کپڑے پاک ہیں پری مومن کا دل پاک ہے دل میں نیت رکھو سمجھے نہ شرط دکان میں ہو بازار میں ہو بول رہے ہو میٹنگ میں ہو کھانا کھا رہے ہو تم دل میں نیت رکھو میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ مولا مور ہے مولا فرماتے ہیں یک چشم غافل ازاں شاہ نباشی یکشم یکشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی یکشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند تو آگاہ نباشی فرمایا اللہ کا بندہ ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار دی میری آنکھ کو دیکھو اتنا آنکھ جبکنے کی مقدار بھی اپنے اللہ سے غافل مت رہے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر آن یہ تھی آن کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اپنے اللہ سے غافل نہ رہے ممکن ہے کہ وہ اس وقت نگاہ کرے اور تو غافل بیٹھا محروم ہو جائے ہر گھڑی ہر آن یہ کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی دل بھی تیرا میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی دل بھی تیرا پھر اپنے ہی گھر میں کیوں آتے ہو مہماں کی طرح سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کا نام کیسا لذیذ کیسا پیارا کیسا شیرین کیسا پرکشش کہ آدمی کے سارے غم سمجھے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کافور ہو جاتے ہیں جب کہتا ہے اللہ اللہ اکبر کبیرہ نام تورا بکفے خود بنگارم نام ترا بک خود بنگارم دیدہ برا نام نے ہم خون بارم دیدہ برا نام نے ہم خون بارم از بس کا دو دیدہ در خیالت دارم ہر آگ نگاہ کنم توئی پندارم سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ اللہ اکبر کبیرہ عشق بھی عجیب چیز ہے عشق بھی عجیب چیز ہے کتنی میٹھی چیز ہے فرید عشق فرید لکھیا پروانہ عشق فرید لکھیا پروانہ عشق فرید لکھیا پروانہ تھی گھر باروں پار روانہ تھی گھر باروں پار روانہ کر سر سجدے پر شکرانہ کر سر سجدے پر شکرانہ ہی مٹھڑی تحریر دیں سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ بار بار کہو اللہ ایک بار پھر کہو اللہ تو فرمایا کس چیز میں نجات ہے ذکر اللہ میں ذکر کی ترتیب بتا رہا تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر گھڑی ہر آن یہ رہ کے دل کر رہا ہے اللہ اللہ یہ کر کے دیکھو کرو گے پتہ پاؤ گے کہ یہ کیا چیز ہے ایک نمبر دوسرا نمبر ہے مراقبہ مراقبہ رات ہو یا دن ہو جو وقت فرصت کا ملے آنکھ بند زبان بند آنکھ بند زبان بند گردن تھوڑی سی جھکا کے بیٹھو اور خیال کرو کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ ہے خیال کرو کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے عرش عظیم سے نور کی شعائیں میرے دل پہ پڑ رہی ہیں ایسے خیال کرو میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ بیٹھے رہو نہ کچھ کرنا نہ کچھ پڑھنا مزے کرنا اس کے لیے تہارت بہتر ہے اگر کوئی وضو ہو تو بے وزو کر سکتے ہو لیٹ کے کرو بیٹھ کے کرو ٹیک لگا کے کرو دکان میں بیٹھ کے کرو مشین میں بیٹھ کے کرو گھر میں بیٹھ کے کرو کرسی پہ زمین پہ چارپائی پہ آنکھ بند زبان بند اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے یہ سوچ لو اور دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ دس منٹ پانچ منٹ دو منٹ اس طریقے سے یہ دوسرا نمبر ہے ذکر اللہ کا اور تیسرا نمبر تلاوت کلام پاک ہے پھر یہ ذکر جو میں نے بیان کیے ہیں اس کو ذکر خفی کہتے ہیں ایسا ایسا ذکر اللہ جاری بھی ہے جاری اس کی میں اجازت دے رہا ہوں پہلی طے کم از کم پچیس دفعہ سو دفعہ ہوتا ہے پچیس دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پچیس دفعہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ پچیس دفعہ اللہ اللہ اللہ اللہ پچیس دفعہ ہو ہو ہو یہ ذکر اللہ ہے اس کے بعد میں مراقبہ کر لیا کرو اس کو ذکر جاری کہتے ہیں یہ بھی ایک عجیب اس کا سما اس کا ذائقہ اس کے انوار ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو اب میں خلاصہ بیان کروں اس وقت جو ہم آگیر ہمارے اوپر مصائب ہی مصائب ہیں سمجھے جس طرح تصبی کا دھاگا ٹوٹے تو مسلسل مسلسل اس کے دانے گرتے ہیں اس طرح مسلسل مسلسل ہم پر مصائب گر رہے ہیں اس کا علاج ذکر اللہ ہے میں نے ایسے پڑھی ہیں اس کا علاج ذکر اللہ ہے اس لیے میں کھا کرتا ہوں آج پولیس والوں کو دعوت دو ذکر اللہ کی دو آج وہ کلا کو دعوت دو ذکر اللہ کو دو ذکر اللہ کی دعوت دو ہسپتالوں میں ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دعوت اور ذکر اللہ کی دعوت مارکیٹوں میں تاجروں کو دعوت دو ذکر اللہ کی دعوت دو کیوں اللہ پاک نے فرمایا میں تم پر رحمت کی بارش بساؤں گا آج مارکیٹوں میں سود کی آگ جھوٹ کی آگ تھانوں میں پولیس والوں میں ظلم کی آگ عدالتوں میں سمجھے قلم فروشی کی آگ وہ کلام کی قیمت ہے سچ کر کے دکھاؤں گا ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے میں تمہیں رحمت کی بارش ادا کروں گا ذکر اللہ آج بنیادی کام یہی ہے سمجھے پولیس کو سنبھالنے کے لیے ایک اور محکمہ بنایا وہ اس سے بڑھ کر راشی نکلا اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے اوپر اور محکمہ بنایا اس سے بڑھ کر راشی نکلا اس طرح پہلے اگر وہ اللہ کے بندوں سے چار میں لوٹتے تھے اب روپیہ لوٹ جاتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا مسئلے کا حل انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ حل کیا ہے حال یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کسب کرو ذکر اللہ کی دعوت کرو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ابھی ہم جاری ذکر اللہ کریں گے پہلے تین دفعہ ہم ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے بڑی عارضی اور نیاز مندی سے مزے لے کر مٹھاس محسوس کریں گے سمجھے تین دفعہ پھر ہم شروع کریں گے لا الہ الا اللہ لا الہ کو کھینچیں گے دل سے دائیں کندھے پر اللہ کی واپس درب لگائیں گے دل تک لا الہ الا اللہ جب لا الہ کریں گے تو پہلی قطبہ یہ نیت کریں گے کہ ہر غیر اللہ ہر معصب اللہ کو میں نے دل سے نکال کے پیچھے ڈال دیا ہے الا اللہ اللہ پاک کا کے نام کا نور میرے دل میں جا رہا ہے تو ہم کم از کم پچیس دفعہ کریں گے پھر الا اللہ الا اللہ پھر اللہ اللہ پھر ہو پھر تھوڑی دیر مراقبہ ہوگا پھر دعا ہوگا اگر کوئی عذر نہ ہو تو گھٹنے گرا کے بیٹھو <coughs> بے شک ٹیک لگا کے بیٹھو اگر کوئی عذر نہ ہو تو دو زانو یا چار زانو ہو کے بیٹھو گھٹنے گرا کے بیٹھو گھٹنے گرا کے بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لا الہ کہوں گا تم لا الہ کہو میں اللہ کہوں تم اللہ کہو اپنی مرضی سے نہ کہو تمہارے الفاظ میرے الفاظ کے ساتھ ساتھ چلیں میں جو کہوں لا الہ الا اللہ میرے ساتھ آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ اپنی مرضی سے نہیں کہنا بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد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 طیب ہو اور بسم الرحمن الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ الہشد محمد بس اپنے تمام گناہوں کو یوں خیال کرو ہمارے سامنے رکھے ہیں جیسے کہ مٹی کا ڈھیر گندگی کا ڈھیر ہمارے سامنے رکھا ہو خیال کر لو گناہوں کا ڈھیر سامنے ہے نادم و شرم سار ہو کے دل میں توبہ اور معافی کی نیت کرو بڑی عارضی اور نیاز مندی سے الفاظ پڑھو استغفر اللہ ربی استغفر الله ربي استغفر الله ربي من كل ذنب اتوب اليه يا الله رحيم الله میری سچی دل سے توبہ ہے میری توبہ قبول فرما میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے تمام بدار سے تمام گناہوں سے اے اللہ میں پریشان ہوں میرے حالات بہت خراب ہیں دبئی کے کنارے تک پہنچ گیا ہوں تیرے دروازے پہ آیا ہوں مجھے قبول فرما مجھے قبول فرما مجھے دھکا نہ دے اے اللہ کا تم نے دھکا دیا میں تباہ ہو برباد ہو جاؤں گا تیرے جیسا رحیم کوئی نہیں تیرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ نہیں میں کہاں جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا اے اللہ میں تو میں نے توبہ کی ہے میری توبہ قبول فرما اے اللہ مجھے محرومی سے بچا ذلت سے بچا اے اللہ دونوں جہانوں کی سرخ روئی آفیت کو سلام عطا میں وعدہ کرتا ہوں نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا نظروں کی حفاظت کروں گا رحیم اللہ مہربانی فرما چاہتا ہوں استف شر اللہ حرفی پڑھو استففر اللہ حرفی استفب فر اللہ حرفی استطب فر اللہ حرفی بالکل نصب ابو بھوک نہیں بس پسند اللہ تعالیٰ اللہ خطی محمد والا علیم اللہ الحمد للہ الحمد للہ <coughs> ابھی دعا کرتے ہیں سب کو الحمدللہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا اللہ انبتین میرے بندو اگر جہالت کے دباؤ سے بشری تقاضے سے تم سے گناہ ہو گیا تو ہو گیا سما یتوبون من قریب موت سے پہلے پہلے جلدی جلدی تم توبہ طیب ہو جاؤ تو یتوب اللہ علیہم میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں ہم تو بتائے ہوئے ہیں میرے اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ ان کی فرشت بناؤ ان کے نام لکھو میں ان پر راضی ہو گیا میں نے ان کے گناہ معاف کر دیا سب کو الحمد للہ اب الحمد للہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تو بتائے ہو گئے اللہ کا قرآن سنا اب میں چاہتا ہوں جس طرح بیٹھ کے ہم نے ہم نے اللہ کو راضی کیا ذرا کھڑے ہو کے بھی اللہ کو راضی کریں جن کے چہرے پہ سنت کا نور نہیں ہے جن کے چہرے پہ سنت کا نور نہیں ہے یا کم ہے وہ کھڑے ہو کے نام لکھاؤ میں اللہ اللہ پاک کے فضل سے مجھے اللہ نے بلایا ہے میں اللہ پاک کے گھر جانے والا ہوں میں وہاں ان کے نام پیش کروں گا بیت اللہ کے سامنے طواف میں عمرہ کروں گا تو صفا مروہ میں جب ہوگا تمہارے نام میرے گود میں ہوں گے اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش ہوں تو تمہارے نام پیش کروں گا سمجھے اما عائشہ کی مسجد میں شہدائے عہد وغیرہ وغیرہ تو آپ کے نام میرے ساتھ ہوں گے یہ بڑی خوش قسمتی ہے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے نام وہاں مواد کے سامنے میں کھول کے پیش کروں گا کیسی خوش ہے تو اپنا نام لکھا لیں مجلس کا نام لکھو صاحب خانہ کا نام لکھو اب دعا تعاون ربنا ولا تحمل علينا إسراء كما حملته ما لا حمل کروں ماں تو اللہ اس گھر کو یا اللہ اس گھر کو خوشیوں کا گھر بنا اے اللہ ہم سب کے گھروں کو اے اللہ اس گھر کو خیر و آفیت و سلامتی کا گھر بنا ہم سب کے گھروں کو اے اللہ جو پریشانیاں ہیں ہم سب کے دور فرما گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما حالات وسیع فرما اے اللہ ہم روحانی جسمانی مریض ہیں شفا کاملہ اجرا مسلم عطا فرما اے اللہ خیر و برکت والی زندگی عطا فرما خیر و برکت والا رزق عطا فرما رحیم اللہ کریم اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما جن یعنی شرور و فساد سے پناہ مانگی ہے اور اسے پناہ دے اے اللہ ہم تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں اے اللہ سخی کا دروازہ کھولتا ہے یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر پریشانیوں کو دور فرما مسائل حل فرما اپنے رکاب اور رکاب سے بچا خیبت و خسران کو بچا ناکامی و محروم کو بچا رہی اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما انشاءاللہ امت اسلام کے اندر اتحاد پیدا کرنا امت اسلام میں اتحاد پیدا کرنا اے اللہ علماء مشاہ کی زندگی میں برکت عطا اے اللہ دینی اجتماعات جو چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں یا اللہ ان کے فرضہ و برکات کو پھیلا اے اللہ مدارت مساجد مکات و مقابل کی حفاظت فرما اسلام کو عالم فرما دعوت و دعوت و تبلیغ کی نصرت فرما رحیم اللہ تو مہربانی فرما کرم اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علی علیہ وسلم اجمعین یا رحمت تیل کم خرچ یہ چل رہا ریکارڈ ہو گیا تھا صاف ہے